موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے